خود بتائیں قیامت کا مطلب کیا ہے قیامت کا مطلب یہ ہے مردوں کو زندہ کرنا مردوں کو زندہ اگر ابھی قبر والے زندہ ہیں تو قیامت کے دن اللہ زندوں کو زندہ کرے گا اور خدا کیا کہتا ہے اللہ سزا لے کا بے قادر اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ وہ مردے کون سے ہیں اے مردن شاید مولوی صاحب نہ ہوئے یہ مردہ مردہ ہیں خدا کس کو کہہ رہا وہ جو قبر والے ہیں ہیں وہ مردہ اللہ قیامت کے دن ان کو زندہ کرے اور مولوی صاحب کہتے ہیں سارے زندہ روح لوٹ کے آ گئی اور وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہاں سبقت لسانی سے یا کسی طرح مولوی صاحب سے ایک لفظ نکل گیا کہ جس پر نیند آتی ہے اللہ اس کی روح کو بھی قبض کرتا ہے جس پر موت آتی ہے اس کی روح کو بھی اللہ قبض کرتا ہے پھر آگے لفظ ہے کہ جو جس پر نیند ہوتی ہے اس کی روح کو اللہ لوٹا اس کی روح تو لوٹ کے آ گئی تھی جس پر موت آئی اس کا روح ہاں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے فیم سے کلتی کزا جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو اللہ یم سکھ اللہ اس کی روح کو کیا کر لیتا ہے روک لیتا ہے اور میں نے ان کا ترجمہ پیش کیا اور ان کی تفسیر پیش کی مولانا احمد رضا خان صاحب سے ترجمہ پیش کیا تفسیر پیش کی وہ بھی کہتے ہیں یم سکھ کا یہ ہے روح لوٹ کے آتی نہیں جو نیند میں ہوتا ہے اس کی روح لوٹ کے آ جاتی سم اخرا اجل مسما جو نیند میں ہو اس کی روح لوٹ کے آتی ہے پر وہ بھی ہمیشہ کے لیے الا اجل مسمہ جب تک اس کی عمر ہے اس تک روح آ گئی اس وقت تک گویا کے بدن میں رہنا ہے لیکن جب موت آ جاتی ہے پھر اللہ روح کو واپس ہاں۔ مولوی صاحب کاش قرآن کو پڑھو آؤ ہمارے ہاں جامعہ امیلیا میں ہمارے ہاں آ کے داخلہ لو بات کہہ رہا تھا قرآن پاک کی اور آئے تھے جب کافر پہنچیں گے جہنم کے اندر دعا کرو اللہ جہنم کے عذاب سے سب کو محفوظ کرے تمام ایمان والوں کو محفوظ کرے جب وہاں پہنچیں گے وہاں جا کے کہیں گے ربنا امت نسنت وہ اہ تسنت وہ ہل اللہ خرو جن سب اللہ تو نے ہمیں دو موتیں دی زندگیاں بھی دو موتیں بھی دو زندگیاں بھی ایک ہماری یہ زندگی ہے ایک قیامت کے بعد جو قیامت میں زندہ ہونا ہے وہ زندگی دو زندگیاں اور موتیں ایک جب دنیا میں ہم اب آئے اس سے پہلے جو وقت گزر گیا وہ موت کا اور مرنے کے بعد جو وقت گزرے گا وہ بھی موت کا دو موتیں اور دو یہ قرآن پاک کہتا لفظ کیا اسنا ناتین لفظ کیا ہے اس کا معنی دو اب اگر قبر والی زندگی لی جائے تو دو بنے گی یا تین ایک زندگی یہ ایک قبر والی زندگی دو اور تیسری پھر قیامت کے بعد اور قرآن کیا کہتا ہے ربنا ربا خروج من سبیل مولوی صاحب قرآن کو ذرا سمجھو میں ہاں وہ بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا میں یہ بات کہہ رہا تھا اللہ انفس میں نے دلیل میں پیش کی اور ان کا پورا ترجمہ سنایا تیار لوگ اخدن کے پورا ترجمہ نے کی تس اس کا جواب دو اللہ کا بے قادر اس کا جواب دو ربنا نا نسنتین نسن نسنتین اس کا جواب دو مولوی صاحب ان آیتوں کا جواب دو اور یقین کیجیے یہ جواب دے سکتے نہیں بھائی تو نہ بولا کرنا ہے جو ہے بولنے والا بات مولوی صاحب کو پھر میں کہوں گا مولوی صاحب آئیے اللہ کے پورے قرآن سے ایک آیت بتائیے جس کا معنی یہ ہو کہ نبیوں کی روحیں جسم میں لوٹ کے آ جاتی ہیں پھر نبیوں کے جسم زندہ ہوتے ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه اجمعين دعویٰ ہے میرا اور میں نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی تھی کہ کافر پر قبر کی زندگی ہو جائے گی تنگ اور یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی تفسیر نبی کریم کے مقدس صحابہ سے کی تھی پھر اللہ کے لاڈل محبوب کی زبان حق ترجمان سے میں نے تعریف کی تھی کہ یہ زندگی تنگ کون سی ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہو یہ قبر کی زندگی ہے مولوی صاحب نے اس کا کوئی جواب دیا میں نے وہ آیات جو پیش کی تھی اس لیے کہ تمہارا یہ قانون صحیح نہیں تم قرآن نہیں سمجھے کہ روح دوبارہ واپس نہیں آ سکتی بتاؤ یہ کیسے کیسے زندہ ہوئے مولوی صاحب نے کہا اللہ کی قدرت سے زندہ ہو گئے پرندے کے لیے اللہ کی قدرت مانتے ہو مصطفیٰ کے لیے اللہ کی قدرت کیوں نہیں مانتے مولوی صاحب میں ابھی حوالے پڑھوں گا حدیثیں پڑھوں گا مصطفیٰ پیارے علیہ السلام کی لیکن میں پوچھتا ہوں مولوی قاسم نہ صاحب نے جو کہا تھا آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا یہ کفر کا فتوا بچارے مولوی شہید اسد کے لیے ہے آپ کے اپنے بزرگوں کے لیے فتوا نہیں میں نے کہا تھا مولوی قاسم نوٹلی صاحب اسی جسد انکری کے ساتھ آپ کے دار علوم جو بند میں آ جائیں آپ مان جائے ان کی صلح کو آپ مان جائے ان کے ہاتھ پر آپ کے شاخ توبہ تو کرے مولوی رفیع الدین صاحب کے ہاتھ پر تو کدھر لازم نہیں آتا مولوی صحیح کو گاؤں کھول لیے تو ابھی کیا اس پر تم کسر کے سپنے لگاتی ہو مولوی صاحب ان باتوں کا جواب آپ نے دینا ہوگا میں نے قرآن کی آیت کی تصویر پیش کی تھی اس کا جواب دیجیے اور سنیے نبی کریم علیہ السلام تو ارشاد فرماتے ہیں اتدرون مل معیشت سے تو تمہیں پتا ہے یہ تنگ زندگی کیا ہوتی ہے کالو اللہ و عالم کیا عرض کیا ہمیں کیا پتا اللہ جانے یا اللہ کا محبوب جانے عذاب کالافر فی قبر ہی سرکار نے فرمایا یہ کافر کو جو قبر کے اندر عذاب ملتا ہے سرکار خود فرماتے ہیں یہ ہے تنگ زندگی کا معنی ارے جب کافر کی زندگی تنگ ہوتی ہے تو مومن کی زندگی خوش ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی زندگی کا تو کہنا ہی کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو پتا نہیں انہوں نے قیاس کہا ہے لا تک اللہ نہ ہوا اکتم ملا یہ قیاس نہیں ہے دلالت النس سے مولوی صاحب دلالت النس کی ذرا تعریف تو کر دو دلالت النس ہوتی کیا ہے چلیے ہم کہہ دیں گے کہ کافر والی آئے سرکار کی حیات طیبہ پر دلالت النس کی وجہ سے اس بات کا مولوی صاحب آپ کو تو اصول فقہ کا بھی پتہ ہی نہیں آپ جامعہ نام بھی صحیح نہیں آتا اور سنیے صاحب سرکار نے فرمایا بلبی نفسی کا ہی سرکاری آیت کی تفصیل کرتے قسم ہیں اس بات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کافر پر ننانوے مسلط کر دیے جاتے ہیں کتنے ننانوے اجدہ اب تک رون مت سرکار نے فرمایا کچھ پتا ہے کہ اجدہ کیا ہوتا ہے اور کیا تھا ہمیں تو پتہ نہیں فرمایا حیتن میں کل حیتن سب روسن یہ ننانوے سانپ ہوتے ہیں ہر سانپ کے ساتھ ساتھ سر ہوتے ہیں یم پخون تھی جس میں ہی یم پخون تھی جس میں ہی اسی کافر کے جسم پر پھوکے مارتے ہیں بجل کہوں نہ کیوں نہ قیامت ہے اس کو کاٹتے رہتے ہیں قیامت تک اور نہیں کاٹتا سرکار فرماتے ہیں کافر کے جسم کو سانپ کاٹتے رہتے ہیں یہ ہے تنگ زندگی ارے سب کافر کے جسم کو سانپ کاٹتے ہیں اور کافر کو سزا کا پتہ ہی نہیں لگتا اس کے جسم کو احساس ہی نہیں تو سزا دینے کا فائدہ کیا ہوا ماننا پڑے گا مولوی صاحب اگر قرآن پر ایمان ہے اگر مصطفیٰ کے فرمان پر ایمان ہے کہ کافر کے جسم میں بھی حیات ہوتی ہے تھوڑی ہو ادراک دور ہوتا ہے تو مومن کا کیا حال ہوگا جب مومن کا یہ حال ہے تو شہید کی زندگی کیا ہوگی اور مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا آیت نمبر دو لیکن سنتے جائیے آپ نے جو آج پڑھی تھی ربنا امت نس نتعین مولوی صاحب قیامت کے دن لوگ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ کہاں مارا ایک مرتبہ تو اللہ مارے گا نا کیونکہ مارا اس کو جاتا ہے جس کی پہلے زندگی ہو ذرا سمجھ لو جس کی پہلے زندگی ہو پھر اس کو مارا جاتا ہے ایک ہم اب زندہ ہے ہمیں ایک مرتبہ اللہ مارے گا دوسری موت کب آئے گی یہ بتاؤ یہ بتاؤ ذرا خود تم نے قرآن کی آیت پڑھی اب جواب دینا اور بغیر میں امام راضی کی تصویر کر کے میں جواب دوں گا اور ہنسی کہلانے والوں اور بخاری پڑھتے پڑھاتے وقت عمدہ بت کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا کے قبر میں اس آیت کو قبر کی حیات کے بارے میں بطور دلیل پیش کیا ہے تو میں وہ کبھی نہیں آئی مناظرہ کرنے آپ کیسے چلے جا گئے سنو اللہ کے قرآن کی دوسری آیت سنو میرا پروردگار فرماتا ہے ظالموں کے لیے عذابن ایک اور عذاب کی ہے تب ہوگا دونوں جانے کا اس قیامت کے عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب بھی ہے دور لذا ظالموں کے لیے ایک اور آزاد بھی ہے اور ظالم کون ہوتا ہے جو اللہ کی نہ مانے جو مصطفیٰ کی نہ مانے وہ ظالم اور ظالموں کے لیے ایک اور آزاد ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ولا احمد یہ جانتے ہی نہیں اکثر لوگ کہتے نہیں ہم تو قرآن پڑھے ہوئے لیکن اللہ کہتا نہیں ایک عذاب اور ہے مولوی صاحب بڑی پیاری پیاری سر لگا ہے قرآن اور یہ ان کے شیخ القرآن کی سر ہے تو آئیے القرآن سے پوچھ لیتے ہیں یہ کون سا آزاد ہے مولوی غلام اللہ خان صاحب راول پنڈی والے مولوی غلام اللہ خان صاحب وہ لکھتے ہیں جواہر القرآن جلد تین سفا گیارہ سو ستاسی اگر حکم ہے تو بھیج دیں تاکہ آپ کو پتا چلے وہ کہتے ہیں قیامت کے عذاب سے پہلے بھی عذاب دردناک ہے لیکن یہ جانتے نہیں اس سے جنگ بدر میں قتل قید قحط سالی اور قبر کا عذاب مراد ہے مولوی غلام اللہ خان صاحب نے لکھا ان کو جی پرانی عادت ہے ہم تو کبھی اپنے باپوں کو مانتے ہی نہیں ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے چلو نبی کریم کے سیاحتی سے پوچھتے اب تک رات نازک کرواتے ہیں روح المانی مانی نہ جانے کا حمل برائے ابن عابد انہو عذاب القبر نبی کا صحابی قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں یہ قبر کا عذاب ہے حضرت سے قطابہ فرماتے ہیں تفسیر ابن جریر کے اندر ہے وہ صحابی رسول جس کا مصطفیٰ پیارے نے سینے سے لگا کے دعا مانگی تھی اللہ پروردگار میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دینا وہ فرماتی ہیں قبر فل قرآن اور لوگوں آزاد قبر کے منکر نہ بن جانا یہ آزاد قبر کا ذکر تو قرآن میں ہے بن جانا یہ آزاد قبر کا ذکر تو قرآن میں ہے سمت پھر کیا دیا رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس عباس نے جس نے براہ راست نبی کریم سے قرآن پڑھا تھا انہوں نے یہ آیت پڑھی ان للذین ظلموا عذاب دون ذلك ولی صاحب میں پھر کہتا ہوں جب قبر قبر کے اندر کافر کے جسم کو عذاب ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے مصطفیٰ کے جسم کو زندہ نہیں مانتے ہو میں پھر پوچھتا ہوں ان کا جواب دو جو میں نے پہلی آیت کی تصویر صحابہ سے کی تھی اس کا جواب دیجیے اور پھر میں چلوں والی صاحب وہ نہ سناتے دو موقع آپ بتائیں گے لیکن یاد رکھیے موت اللہ نے تاریخ کی موت سب تاریخ ہوتی جب پہلے حیات پہلے حیات نہ ہو تو موت ساری نہیں ہوتی کہاں لفظ ہے امت کا عمارتت کا لفظ ہے دوسری آدمی پڑ دینا ان کو منواتا نے وہ ہر چیز ہے امت نا ہر چیز ہے لیکن یہ ترجمہ اسی کو پتا چلے گا جو ہم کی بزرگوں کے ترجموں میں بیٹھا ہوگا آئی مان لاکی سے پوچھو آئی ہم بدرو کی میری ہلکی سے پوچھو نحمده ونصلي على مولانا محمد سعید صاحب اسد نے اس دفعہ وہ جو میں نے ان کی غلطی نکالی تھی کہ لا تک اللہ اس کو تمہارا کیاس کہنا غلط ہے یہ دلالت تم وہ مان تو گئے کہنے لگے چلو بطور دلالت النس کے صحیح لیکن الٹا مجھے کہنے لگے آپ کو کیا پتا دلالت النس کا مولانا مجھے پتا نہیں میں نہیں تو آپ کو بتا دیا آپ کو پتا چلا میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو پتا چلا دلالت النس کا کہ یہ دلالت النس ہے تب آپ کو ہو آیا لیکن مولوی ہوتے ہیں نا وہ اپنی غلطی نہیں مانتے کوئی بھی بات تو میری سمجھ گئے لیکن اس کے باوجود لگا گئے اور آگے انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ جی دیکھو فلاں مردہ زندہ ہوا فلاں مردہ زندہ ہوا ان کے لیے مانتے ہو کہ اللہ کی قدرت ہے اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ کیا اسی طرح پھر مستعفی کے لیے بھی قدرت مان لو ہم بالکل صاف کہتے ہیں جی جس طرح اللہ نے ان باقی مردوں کو جن جن کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہم نے مان لیا انبیاء کرام علیہ و وسلام کے ان مبارک جسموں کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا ہو اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہو آپ دکھا دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہمارا تو کام ہے ماننا جن جن کے لیے دوسری بار زندہ ہونا اللہ نے بتایا ہم نے مان لیا ورنہ قانون اپنے مقام پر ہے کہ جس پر موت آ جائے اس کی روح واپس اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی زندہ کسی جگہ پر رہ رہا ہو تو اس کے رہنے کی جگہ کو مکان منزل وغیرہ کہا جاتا ہے قبر اس کی جگہ کو اب اگر کہتے ہو قبر تو قبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو قبر کے اندر ہے وہ مردہ ہے وہ زندہ جو زندہ ہو جہاں وہ ہو اس کے رہنے کی جگہ تو قبر میں جو کہوں کہ مولوی صاحب مولوی سعید صاحب فیصلہ آباد میں اپنی قبر میں رہتے ہیں یہ کہنا ٹھیک ہوگا قبر اس کے لیے ہوتی ہے جو مردہ ہو یہ مسئلہ تو ایک ایسا مسئلہ تھا کو پتا تھا یہ زندوں کے لیے جہان ہے مردوں کے لیے لیکن وہ سب کو سمجھ نہیں آتا ایک عام چٹ آدمی مانتا ہے ایک نا واقف آدمی مانتا ہے لیکن جب مولوی بگڑ جائے نہ وہ قرآن کی پرواہ کرتا ہے نہ پیغمبر کی حدیث کی پرواہ کرتا ہے جس طرح یہ بگڑ چکے ہیں اور آگے کہتے ہیں آج ساتھ ایک اکثر اللہ سے لا یا لمون اور اشارہ کرنے لگے ہماری طرف بڑا کن کن اکثر اللہ بڑا اکسرا ہوم لا چلو ٹھیک ہے بڑا کنہ اکسرا لا اسی نے توڑیا مارو بڑا کن اکسرا لا اشارہ ہماری طرف کیا اور مانا کیا ہے جو اکثر ہے وہ جانتے آپ جانتے ہیں یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں اکثریت اکثریت سماد آزم سماد آزم اور وہ کہتے ہیں کہا جا رہا ہے وہاں پر اکثر ہم جو اکثر ہے اکثر یہ بے علم جو اکثر ہے یہ بے علم ہے اور آگے پھر انہوں نے بہت ساری بات چھیڑی عذاب قبر کی جی عذاب قبر عذاب قبر بات صاف ہے عذاب قبر پر عذاب قبر جو عذاب قبر کا انکار مطلق کرے وہ ہمارے نزدیک ہے مسلمان لیکن اب آگے پھر کہتے یہ ہے یہ عذاب قبر یہ عذاب قبر کافر کے لیے مان لیتے ہو کے لیے باز اللہ ایک دفعہ کہا پھر تھوڑا سا اس کو آگے جملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن نبی کے لیے معذ اللہ نہیں مارے مولوی صاحب نبی کے لیے معذ اللہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا مومن انسان اس کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا کرتا ہے عذاب قبر سے عذاب قبر کافر کے لیے ہے یا جس جس گناگار کو اللہ عذاب دے تو عذاب اس کے لیے ہوتا ہے آپ بات کریں پیغمبر کی عذاب قبر بھی پاس دیکھتے عذاب قبر کی بات نہیں ہو رہی پیغمبر کے لیے کوئی عذاب نہیں اس کے لیے عذاب ہے آپ کہتے ہیں لہٰذا زندہ عذاب ہے عذاب عذاب کی آیتوں سے پیغمبر کی زندگی کو ثابت کرتے ہیں حالانکہ عذاب قبر پر حق اور آپ جانتے ہیں فرعون فرعون اور اس کی آ ان کے لیے قرآن پاک نے بتایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اللہ یو رضون علیہ وہ تو اشیا آج آج ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں آگ پر ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے عذاب قبر پر یہ فرعون فرونی جو ہے ان کے لیے آگ ہے عذاب قبر ہے اس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے اب آپ خود بتائیں بتائیں کہ یہ جو فرعون ہے اس کو قبر میں دفن کیا گیا ہر ایک مانتا ہے اس کی لاش عجائب گھر کے اندر عجائب گھر کے اندر موجود ہے اور قرآن کی نس پھٹی کہہ رہی ہے ان کے لیے عذاب ہے تو عذاب پھر اس جسم کو ہے یا کسی اور چیز کو ہاں، سمجھے پاک کی آیت ہے اس کے متعلق نجی کا بے بدن کا لیتا کو من خلتا کا آیا بعد میں آنے والوں کے لیے تو نصیحت بن جائے اس لیے تیرے بدن کو ہم محفوظ رکھ رہے ہیں اس کا بدن محفوظ ہے اور قرآن کہتا ہے عذاب ہے عذاب کس چیز میں بات سمجھو اور آگے پھر انہوں نے کہا ربنا نسرت نسلتین یہ دیکھیں میرے پاس ہے انہی کے بابا جی کی یہ تفصیل وہ خود صاف لکھتے ہیں کیونکہ پہلے نطفہ بے جان تھے ہاں۔ اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا ایک پہلی موت نو یہ ان کا بابا خود یہ کہہ رہا ہے اور قرآن پاک کی صاف آیت ہے دو موتیں دو زندگیاں ایک یہاں آنے سے پہلے موت ہے دوسری یہاں سے مرنے کے بعد موت ہے ایک یہ زندگی ایک قیامت کے بعد زندگی اگر تیسری زندگی مانی جائے تو اس آیت کے خلاف حضرت عمر فاروق بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے پاک کے جو ہم میں سے شہید ہو جائیں کیا وہ جنت میں نہیں جاتے اور جو ان کافروں میں سے مردار ہو جائیں وہ جہنم کی آگ میں نہیں جاتے نبی پاک نے فرمایا یقیناً جاتے یقیناً جاتے ان کا بدن تو وہاں وہاں موجود تھا کلید بدر کے اندر بدر کے اندر موجود ہے ان کا بدن لیکن نبی پاک کیا کہتے ہیں وہ کہاں پر آگ میں وہ آگ میں کیا ہے ان کی کیا ہے قرآن پاک کی آئے تھے نما ختی آتی ہوں کو بہت کی کون وہ غرق ہو گئی ان کے بدن کا ہاتھ ہے پانی بدن کا ہاتھ ہے قرآن کیا کہتا ہے لوگ وہ سیدھے آگ میں داخل کر دیے گئے وہ آگ میں کیا چیز گئی عذاب قبر پر حق ہے لیکن آپ یہ ثابت کریں کہ وہ روح لوٹ کے اس جسم میں آئے اس جسم میں آیا خدا کی قدرت الگ ہے لیکن عام طور پہ قانون یہ ہے روح لوٹ کے آتی قرآن پاک کی اور آج سناؤں آپ کو منہ کا بیمار ہونا ہوم شرا لا یؤمنون اے میرے پاس پیغمبر محمد الرسول اللہ تیرے رب کی قسم تیرے لا یؤمنون لا یؤمنون ایماندار نہیں حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم تب ایمان ملے گا

محبوب تیرے رب کی قسم جو آپس کے جھگڑے میں کسی اپنا جج فیصل نہ ماننے تیرا فیصلہ نہ ماننے لا یوگ لوگ پکا نہیں ماننے یہ بھی ہمیشہ بہتر ہے اب نبی کریم نے فیصلہ کیا دیا معیشت اور گمتا کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ننانوے سانپ ہے ہر سانپ کے ساتھ سر ہے وہ قبر کے کافر کافی رہتے ہوتا اور جو کی وجہ سے اور بڑے پھول یہ غلط کیے گئے کون غلط کیے گئے آپ غلط کیے گئے اب غلط کون ہوا جسم کے روح جسم کو آپ کے اندر داخل کیا گیا اور جیل فراؤن کا جسم پڑا ہوا ہے اور ہے نارجو رجوع علیہ ان پر آج پیش کی جاتی ہے صبح شام آپ پر پیش کیے جاتے نظر تو نہیں آتے اور مارتے مارتے ہیں ہیں مارتے ہیں ان کو آتا کسی کو اب کوئی کہے میں تو مردہ ہی نہیں نے کیڑا کبھی نظر آئے ہیں کیونکہ وہ گروہ کا جو جسم ہے نا بہت بڑا جھوٹ بولا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں لج اللہ نہ تاجرین کہ مجھے صحیح قسم نے کہا تھا کافر کے لیے عذاب ہے تو مصطفیٰ کے لیے میں نے کہا تھا استر چلنا مولی صاحب ادارن تستا یہ فصلہ اور ماتے سارے سنو سنو اگر عمر فاروق ارشاد فرماتے ہو یا خلیفہ راشد ارشاد فرماتے ہو فرمایا سیسوروں میں بات تم چھوڑوں اور تمہارے بعد ایک سونا آئے گا جو سب سے سور دل رجل رجل کا انکار کریں گے وقت تجان تجان کے بھی ممکن لوگ پیدا ہوں گے وقت سفا سفا کے ممکن بھی پیدا ہوں گے بڑے اداروں کے کمرے اور کمر کی عذاب کے بھی ممکن ہوں گے مانی صاحب کیسے ہم آگے کمر کو مانتی ہے لیکن کیا اللہ فرماتا ہے نے دو بار عذاب دیں گے ان منافقوں کو دو بار ایک شکست کا عذاب دوسرا قبر کا عذاب سانا جب ہم مرتین یہ دو مرتبہ عذاب ملے گا سور دور عذاب ندیم اللہ فرماتا ہے پھر ان کو دو مرتبہ عذاب دینے کے بعد بڑے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا یہ بڑا عذاب کون سا ہے قیامت کا یہ جس کی آپ کھڑے لگا رہے